بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل نہ ہو کہ القدر یہ دیکھیے رب بڑا عمدہ چلا آ رہا ہے پہلی وہی کے فوراً بعد ہم نے اتارا ہے اس کو للت القدر میں اور کوئی عجب نہیں کہ آج للت القدر ہو اس لیے کہ سعودی عرب کے حساب سے امارات کے حساب سے آج ستائیسویں شبد ہے اور پاکستان کے شمالی علاقوں کے حساب سے بھی آج ستائیسویں شبد ہے یہ جو معاملہ ہے کمری راتوں کا اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ وہ تاپ لاتے ہی ہو آخری اشرے میں تلاش کرو ہاں زیادہ امکان جو ہے وہ تاک میں ہے اور وہ ستائیسویں میں ہے لیکن وہ ستائیسویں میرا اپنا گمان یہ ہے کہ وہ ستائیسویں مکہ اور مدیرہ کا ستائیسویں اس کے حساب سے واللہ عالم انا انزل فیلتی القدر ہم پڑھ چکے ہیں پہلے انا اللہ فی مبارکہ مبارک مماض کا مالت القدر کیا تم جانتے ہو کیا ہے للت القدر للت القدر خیر من الف شہر وہ للت القدر سو مہینوں سے بہتر ہے تنزل الملائکت والروح وہاں ہم پڑھ چکے تفصیل سے کہ یہ اینول بجٹ سیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے نظام کے لیے ہر سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں فی ہا یو کل و امرین حکیم اس سب میں سب فیصلے ہو جاتے ہیں اگلے سال کیا کچھ ہونا ہے اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں ایشو ہو گئے آرڈر اب ان کی ہے امپلیمنٹیشن یو سم یار جو الہ فرشتے جو ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں ان احکام کو اور پھر وہ رپورٹیں جو ہے واپس پہنچتی ہیں تو اسی رات میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تنزل الملائے کا تو باذن فیحا اس رات میں اترتے ہیں فرشتے بھی اور اروح روح الامین روح القدس وہ کہ کیونکہ ان کا ذکر عام طور پہ علیحدہ اس لیے کیا جاتا ہے جو اب دو دفعہ پڑھ چکے ہیں علامہ شدید القوا جو مرت ان کی خاص شان ہے فرشتوں میں یہ متا ہیں ان سما امین ان کے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں تو طرف ضرور مرایا تھا فیحا میں رب بہیم اپنے رب کے حکم سے من کل امر ہر امر جو سارے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں اس ایک آئندہ سال کے ان کے بارے میں جو ہے ان کو حکام دے دیے گئے ہوتے ہیں فیحا یفرق و کل امر حکیم یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں سلام اور یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی برکات ایسی رکھی ہیں کہ اگر اس میں کوئی شخص جو ہے اللہ کا خاص طور پر عبادت گزار بندہ جو ہے اسے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے عبادت عبادت کا جو عجر و ثواب ہے وہ اس ایک شب کا وہ ہزار مہینوں کے عجر و ثواب سے بڑھ جائے گا یہ حتہ مطلع الفجر یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و ویاکم بالآیات و ذکر ہٹے